پاک حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دہراتے ہیں اور دھیان فرماتے ہیں مطلع کرنا خبردار کرنا ہوشیار و بیدار کرنا مقصود ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں نبی کی امت نے بغاوت کی فلاں نبی کی امت نے سرکشی کی فلاں امت نے دین نے حق سے بغاوت کی اس کو ہم نے یوں برباد کیا اس کو ہم نے یوں دلیل اخار کیا تو من جملہ ان پیغمبروں کے ایک اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی لاللہ پیغمبر ہے سید لالو علیہ السلام علیہ علیہ السلام کا مفسرین نے لکھا ہے اصل نام عبد الغفار ہے نو آپ کا انقاب پڑ گیا حاضم والے نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جس کے بدل سے خارج تھی وہ بڑا گندا ہوا تھا اور وہ حضرت نو علیہ السلام کے قریب سے جب گزرنے لگا تو حضرت سید نانو علیہ السلام السلام نے اس سے نفرت کی حکارت کی وہ لکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی یا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں آپ نبی خود نہیں بنے بلکہ اس بنیاد نے آپ کو بنایا میں کتا خود نہیں بنا اس مالک کے کائنات نے مجھے کتا بنایا اور یہ بیماری اسی کی مجھے لاحق کی ہوئی ہے آپ نے نقص پر اعتراض نہیں کیا نقاش پر اعتراض کیا ہے مجھ پر اعتراض نہیں میرے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے اس سے نفرت کی ہے علماء نے لکھا ہے کتے کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت علیہ حادث اسلام اتنے روئے اتنے روئے کہ یہ یا یلو کے نے عربی میں رونے کے رونے والا ہی نام پڑ گئے حضرت کنو علیہ السلام سے کتے کی بات کرو پڑے ہم قرآن کریم کی بات کبھی نہ روئے ہم اللہ سبحان ہوں تعالیٰ و تقدس کے کلام کو سن کر کبھی نہ روئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے کبھی نہ روئے کریم نے حضرت نو علیہ السلاط السلام کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا حضرت علیہ السلاط السلام نے اللہ کے توحید کا پیغام امت کو پہنچایا قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو دہرایا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك تحقیق بے شک ہم نے بھیجا میں نے بھیجا اگر کنو علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر تاکہ نبوت اڑا کر ان کی قوم کی طرف ارسلنا نوحا البتہ کا میں نے بھیجا اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے ہدایت لے کر آئے میری توحید کا پیغام لے کر آئے ان القوم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم تاکہ قوم دردناک عذاب سے بچ جائے مصیبتوں سے بچ جائے پریشانیوں سے بچ جائے تباہ کاریوں سے بچ جائے سیدنا نو علیہ السلام السلام تاج نبوت اور کر اللہ پاک کی برگزیدہ بندے بن کر نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله او لوگوں میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اگر تم نے ٹھکرا دیا اخاف ادا کا یوم عظیم تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا اس جگہ بھی قال قوم انی کا نیا کہرادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تائے تتوں اور میرے عزیزوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملک کے باشندوں اور میرے شہر میں رہنے والوں قال قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاب عذاب داد می میں تو تمہاری طرف راہ ہدایت لے کر آیا ہوں میری بات پر ذرا غور کرو قوم سرکش ہو چکی تھی قوم بدماش بن چکی تھی قوم شرک کی لانت میں ڈوب چکی تھی قوم شرک کی لانت میں گرفتار ہو چکی تھی اندازہ لگاؤ ایک طرف اللہ کا پانچ پیغمبر ہے تاج نبوت اول کے آیا قوم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبير کہنے لگے آئے نورو ہم سارے ٹھیک ہیں گمراہ تو نظر آتا ہے قال يا قوم ليس بي ولكني رسول من رب العالمين اور میری قوم تم گمراہی میں پڑ گئے تم جہالت میں پھنس گئے تم صرف لانت میں گرفتار ہو گئے مالکی کائنات کو بھول گئے پیدا کرنے والے کو بھول گئے بے نیاز کو تم نے بھلا دیا اس بندہ نواز کو بھلا دیا اس ساز کو بھلا دیا اس بگڑی بنانے والے کو بھلا دیا اولاد دینے والے کو بھلا بیٹھے کھلانے والے کو بھلا دیا کھلانے والے کو بھلا دیا پہلانے والے کو بھلا دیا ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس نے گندوں کے پیچھے لگ کر پھرک شروع کر دیا جب اس قوم کی تباہی آیا کرتی ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں ساری قوم کھڑی ہوگی سید السلاط السلام نے پھر کہا پھر فرمایا پھر فرمایا یا قوم او میری برادری او میرے وطنیوں اور میرے شہر کے باشندوں میری زبان بولنے والوں میرے خاندان کے لوگ بننے والوں میرے رشتے داروں کون آیا کہوں میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں پرور کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں میری مان جاؤ اسی کی عبادت کرو سجدہ کو اسی کے لیے طلاق اسی کے لیے اسی کی گھر کا تباہ کرو اسی کی چوکٹ سے پیشانی جھکاؤ اسی کے لیے رکو کرو اسی کے لیے تمام خیرات دو تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے او من الہ غیرو اللہ کے خیروں کو نہ پکارو یغفر لکم من منی تمہارے گنا بھی وہ معاف کر دے گا تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا ہی راد آخر کار تمہاری موت آئے گی تم برباد ہو ہو گے لو تم تم لو تم تمام کے تمام انجام کو جان لو گے قرآن کریم انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یسدہم دعائی الا فرارا اور میرے پروردگار عالم میں ان کو رات کو بلاتا ہوں دن کو بلاتا ہوں حضرت علیہ والے السلام نے ایک دن نہیں دو دن نہیں ہفتہ دو ہفتہ نہیں مہینہ دو مہینہ نہیں سال دو سال نہیں سو دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ فرمائی کس حالت میں تبلیغ فرمائی دعوت کھا کر نہیں استقبالیہ لے کر نہیں پھولوں کے ہار پہن کر نہیں ناروں کی گونج میں نہیں خدا کی قسم کیا وقت ہوگا اللہ کا پیغمبر بازار میں چوک میں گلی کوچوں میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں فرمایا ربی تاؤ تو قومی لئی لوں نہارا اور میرے پرور دار میں نے رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے ایک دن نہیں مارا دو دن نہیں مارا ساڑھے نو سو برس تک پتھر مارے اور اتنے پتھر مارتے تھے علماء اکرام نے لکھا روزانہ اتنا پتھر برستا تھا مول سلاک اسلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے علماء اکرام نے لکھا حضرت علیہ السلاط اسلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں مردوں نے مارا عورتوں نے مارا جوانوں نے مارا بوڑھوں نے مارا اپنوں نے مارا پرایوں نے مارا رات کو بھی دن کو بھی خدا کی قسم کتنا اوسلے والا نبی ہوگا ساڑھے نو سو برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا بھی کنکر اٹھا کے نہ ماری ایک دن بھی کبھی پتھر اٹھا کر علیہ السلام نے بدلے میں نہیں پھینکا آج کل لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں کافیر نہیں حتیبوں کی زبان میں کافیر نہیں قرآن پڑھنے والوں کی زبان میں اثر نہیں خدا کی قسم جب قوم بگڑتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے اللہ کے نبی کو مارتی ہے اللہ کے نبوت اللہ کی طرف سے تاکہ نبوت اور سے آیا پیغام خدا کی طرف سے لے گیا خدا کا نبوت خدا کی دی اور سر پھوٹتا ہے نو علیہ السلام کا لکھا علماء نے وہ لو لوہان ہو جایا کرتے تھے روزانہ میرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی پک جائے دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں اگر چلو والے کلام کے جس زخم پہ پرسوں لگا تھا کل بھی اسی پہ لگا آج بھی اسی پہ لگا روزانہ ان زخموں پہ پتھر لگتے مگر ہمت نہیں ہاری کیسے ہمت ہار جائے ادھر اللہ کا نبی پکا ہے ادھر وہ قوم جو شرک کرتی تھی وہ بھی پکی ہے پانچ پیر قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے پانچ پیر شاید ہمارے والوں نے بھی وہی سے نقل کیا ہے پنج تن قرآن کہتا میں نہیں کہتا اور اگر تمہیں قرآن کو کوئی حصہ اچھا نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو بکولو لا تدر آلی ولا ولا ولا ويعوق ونسرا اے نو بڑا ہم اپنے پاس تیروں کو نہیں چھوڑیں گے علماء نے لکھا یہ پانچ بزرگ آدمی تھے نیک آدمی سے موت آ گئی ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا انہیں کی پوجا پاٹ شروع کر دی انہیں کی نظریں یادیں شروع کر دی انہیں کو سجدے رکو ہونے لگے انہیں کو حاجت روا مانگنے لگے اب ایک طرف قوم پانچ تینوں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر ساڑھے نو سو برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کا تھا مسئلہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ ابنو علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے پہلے سے پتھروں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے مارے گا ساری عمر میں نو علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے پانی پینے نہ گئے فرما کل علیہ اجرا اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بدلہ نہیں مانگتا پیسہ کٹا نہیں مانگتا ذکر للعالمین نصیحت تمہیں سکھانے آیا اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے سچی بات ہے کتنے کوئی بھی بڑے گھر ہو ایک دن بھی سہارا جاتا اللہ کا پاک پیغمبر کتنا العظم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے ساڑھے نو سو برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا کچہری میں مارکیٹ میں بازار میں محلوں میں گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ علیہ السلام پیغام خدا بندی لے کر کے پہنچے اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے پاس پیر حاجت روا نہیں ہے یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی ذات سب کی حاجت روائی کرتی ہے آئے کسی کو ایک دن کی جاری نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے مہینے کی تنخواہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے میری مہینے کی تنخواہ کھا گیا اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اندازہ لا پیغمبر کے نسلوں نے بڑا مارا ان کے باپ دادا مارتے گئے ان کے پھر باپ دادا ان کے پھر یعنی نونو آخات کچھ کر بدل گئی مگر علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے تمام بدل زخمی رہتا تھا ہر وقت بہتا تھا ساری عمر سمجھایا ان لوگوں کو آگاہ کیا خبردار کیا بعد آ جاؤ بعد آ جاؤ بعد آؤ بجائے ماننے کے نفرت شروع کر دی وَإِنِّي كُلَّمَا في آذانهم واستكبروا استكبارا اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے نبی کی بات نہ سنو گانا بجانا سنو نبی کا کلام نہ سنو اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو یہ ملوئی شکل ہے بتیرا ہی فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو شرک سے توبہ کر لو مگر مشرق سے مقدر میں توبہ ہوتی نہیں صرف ایک ایسی لالت ہے جس میں چھٹکارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی تعویل بنا لیتا ہے یہ بھی تو آخر خدا کے بندے یہ بھی تو خدا نے ہی بنائے ہیں نا پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی زندگی تلخ ہو گئی علیہ السلام کی مار کھا کھا کر اور کب تک نہ ہوتی میں اور آپ تو دو دن ہی مار کھا سکتے ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی توحید کے لیے بڑا مشکل ہے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ محمد الرسول صلی علیہ وسلم کے کے لیے کون مار کھائے عورت پیچھے قتل ہونا آسان ہے زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے اللہ کے نام کے پیچھے کون مرے یہ ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار ساڑھے نو سو برس تک رات دن صبح شام مار کھائی پر پیغمبر نہ تھکا ان کی نسلیں بدل گئی مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے مگر مار کھانے والا ایک ہے پہلی نسل نے مارا دوسری نسل نے مارا تیسری نسل نے مارا چوتھی نسل نے مارا پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نو دسویں دسویں نسل نے مارا ان کی تو مارنے والوں کی دس نسلیں بدل گئی اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے کب تک مار کھاتا مہمان میں خبر لبریز ہو گیا اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا پیمانہ جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا خدا کی قسم نہ جانے کتنا کچھ پہنچا ہوگا کتنی تکلیف پہنچی ہوگی دامن پھیلا دیا گولی پھیلا اللہ کے حضور میں عرض کر دیا رب دلا قدر الارض من الکافرین دیارا اور میرے مالک ایک بھی ایک بھی ان کا زمین پہ گھر آباد نہ چھوڑ ان کا ان سگر ہم یوگلو عبادت بلا ع اللہ میرے پرور میں ان کی کئی کئی نقلیں دیکھ چکا ہوں یہ ہاتھ بدل گئے پتھر بدل گئے میری دال نہ بدلی ہم نے پتھر سانس کھا کے تھک گیا ہوں جوانی گزری سب آپ گزرا اب میرا بڑھے پا آ چکا اور میرے پروردگار یہ میری بڑھے والی گردل اب پتھر کھانے کے قابل نہیں رہی میں اب تھک چکا ہوں میں اب مار کھا چکا ہوں اے میرے رب آواز نہ چھوڑ ان کو اب برباد کر آواز آئی میرے نرو ہم تو کبھی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے تو میں ان کو برباد کروں پھر میری طرف سے طوفان آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنا لیں آپ سید دلالو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم نے مذاق اڑایا پینے کے لیے پانی نہیں ہے ندیوں کی کشتی بن رہی ہے کیوں جی یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی مزاق ہو رہا ہے علیہ خلاط اسلام نے جب کشتی مکمل کر لی قوم سے بدماش لوگوں نے کشتی میں پخانا کرنا شروع کر دیا اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے بوڑھوں نے نوجوانوں نے عورتوں نے مردوں نے نو علیہ السلام کی کشتی کو پڑھانے سے دیا نوریز کر دیا اللہ کے نبی نے اللہ کے حضور میں سجا کی الہی یہ کیا بنی تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کشتی کی کیا بے حرمتی کی فرمایا بسنا کی بسنا سن کا بھی آئینا اور میرے نبی آپ کشتی بنا لے اور یہ جو آپ کو ہنستے آج یہ آپ کو ہنستے کل یہ برباد ہوں گے میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا الہی یہ کیا ہوا یہ کشتی ساری انہوں نے خراب کر دی دلیل کر دیا کشتی کو فرمایا میرے پیغمبر گھبرانا میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا میرے نبی ساڑھے نو سو برس تک پتھر کھائے مگر نہ کی ہار نہ کی کبھی یوں بھی نہیں کہا اور مجھے نہ مارا فرمایا آپ گھبرایا میں آ گیا ہوں طوفان آنے والا یا اللہ ساڑھے نو سو برس میں نے کمائی کی اور میرے پلے چوراسی آدمی پڑے اندازہ لگاؤ سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑتا سو سال میں دس آدمی ملے نو علیہ السلام کو چوراسی آدمی ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد ملے اندازہ لگاؤ ایک سبزی مار کھاؤ خدا کے نام کی رت لگاؤ خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ رات دن اللہ اللہ واحد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو اور پھر سو سال کے بعد دس آدمیوں نے مانگا تو کیا مانگا اللہ میاں نے فرما دیا میرے نو گھبرانا اس کچی وسطی کا سارا انتظام میں کر دوں گا اگر انہیں سے صفائی نہ کرائی اگر دھو دھو کر ان کو میں نہ پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی بارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں امیر غریب عورت مرد چلا کہ یہ مسالہ کام کا میرے میں گر گیا تھا دیکھو جہاں جہاں لگی نا وہی سے ساری ختم ہو گئی پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر بن لیا گئی چیز کے قوم جیسے آج کل ملنے میں نہیں پڑتی سارے سال کے ٹول بڑے ہوئے خالی باتیں جی چل جانے میں جا کھول کے کھول موٹر کی موٹر پڑ کے جاتی بڑے میاں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ خارش سے دوا مل گئی کچھ مل گیا دوا بھی مفت کی ہاں، برتن لے لے کر کے آ رہے ہیں جی کے برتنوں میں پخانہ ڈال کے لے گئے رہے ہیں آخر میری زبان کے بھی ہے کانوں میں مل رہے ہیں آنکھوں میں مل رہے ہیں میں ڈال رہے ہیں اب وہ ختم ہو نہیں تھا دور تک بات پھیل گئی دوا پھیل گئی باقی قوم آ رہی ہے کشتی کو دھو دھو کر کے پی رہی ہے آواز آئی ہے امر آ جا بس میری کبھی آج ملا بھائی بلا تو دنی دنیا قلم ان مور کو اور میرے نبی جی تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اسی طرح برباد کر دوں گا آپ میرے نبی ہیں ندی مجھے اپنی کی قسم جب تیرا نہیں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا او میرے نبی جب تیرے سامنے پتھر لگتے تھے جب تیرے چہرے کے پتھر لگتے تھے جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی جب لہو جاتا تھا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کم میرے نبی کے زبان سے نکلے کم میں ان کا تختہ نکالو ساری کچی کو دو دو کر کے پی میرے نبی تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے اسی طرح پر بات کر دوں گا آپ میرے نبی ہے اور مجھے اپنی چکریائی کی قسم جب تیرا نہیں بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا میرے نبی جب تیرے سامنے پتھر لگتے تھے جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے جب تیری میں زخمی ہوتی تھی جب لہو بہتا تھا مجھے اپنی آئی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کے زبان سے نکلے کب میں ان کا تختہ نکالوں ساری کچھ کو دو دے کر کے پی گئے سید علیہ السلام کے سلام میران کر دیا اسمان ہو جائے خدا کا طوفان آ رہا ہے ہم نے تو دیکھ لیں گے تو طوفان لا سید مرتبہ ہم تو مارے نہیں ہیں بہت تکڑے کی اولاد ہیں ہم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ سارے مکہ کہا کرتے تھے بے کون متا اگر تو سچا ہے تو پھر آگ لاتا کیوں نہیں علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے روٹیاں پکوانے کے لیے تندور کو تشریف لے گئے ایک تندور دندور کام کرتی تھی روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے لو سارا دھان پہ جھوٹ بولتا تھا تم بھی جھوٹ بولنے لگ گیا صحیح آدمی پر اعتراض کرنا بڑا ہے عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں مرد بھی کرتے آدمی ہر آدمی مولویوں نے بڑا کر دیا مولویوں نے یوں کر دیا گنڈوں کا بدماشوں کا رشوت ہار افسر کا کوئی نام نہیں لے مسلمان میں ان سے تو تعلقات ہے نا اللہ کے پیغمبر کو گڑیا نے میرا مارا اور میں تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے کتنے دن گزر گئے طوفان طوفان گزرتے کرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں میرے اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگا گڑیا خدا کے کار سے ڈر جا وہ اس کا تیرا سچے تنور میں سے پانی ابل پڑے ساری عمر محنت کی ساری عمر پتھر کھائے ساڑھے نو سو برس چکر لگایا گلی گلی کے دکے کھائے تراسی آدمی پڑے ان سب کو بٹھا لیا اور کچی میں سوار کر لیا ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا زبردست ہے کشی لگی سلاط اسلام نے اپنے بیٹے کو بلایا قرآن مجید کی کتاب ہے اللہ کی اور اللہ علی الغیب ہے وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راج کو اب یہ سوال پیدا کرو وہ بھی پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نہ پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سخت ہے اپنے تو بتائے ہوں گے نا نبی کا بیٹا نبی ولی کا بیٹا ولی کلندر کا بیٹا کلندر آخر نبی کا بیٹا ہے کچھ بھی کرے قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا سیدنا میں نے سلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی ارسمان بلا تھا مال کا فری بیٹے آگا ایمان والی کشتی میں سوار ہوتا اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے اس بات کو بار سمال کا عید کے سوا کوئی بتانے والا نہیں اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں اور بیٹا کے دور کرنے والا کوئی نہیں سمانا بلا آتا فری کاپروں کے ساتھ گا میرے بیٹے کہنے لگا دو پانی سے گراتے ہو یہ پہاڑ تھوڑے اونچے گا پہاڑوں پہ کیا بیٹھوں گا کہاں تک پانی آئے گا کتنا پانی آئے گا یہ ترکمان خود نہیں کر رہا پرانے مزید میں ہے لگا میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا اتنا پانی آنے کا ہی نہیں اللہ کے ندی نے رو دیا فما ل آج کے دن پہاڑ نہیں بتا سکتے دس نہیں بتا سکتے ٹربے اور بند نہیں بتا سکتے مگر مر کو اللہ کی کریم کی کا گڈھا لے وہ بچے گا جس پر خدا کام کرے گا جس پر خدا رحم کرے گا اور پہاڑ پتھر کوئی تھے آج خدا کے ختم سے نہیں بتا سکتے سمجھایا تیرا بیٹے کو نہ مانا جیبی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کی نام ہوتے کھا رہا ہے کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا کبھی اوپر آتا ہوتے کھا رہا ہے باپ آخر باپ ہوتا ہے کتنی خط میں جوش مارا باپ کی محبت میں لڑائی نہیں اللہ کے دروازے کو کھٹکھا دیا بنا دان بہو اے میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بتا لوں گا وعدہ کل حق یہ میرا بیٹا میرے سامنے سے کھا رہا ڈوب رہا میرے پرو دکھار بتا بتا اور میرا بچہ بتا لے نہیں اور میرے ندی یہ تیرا بیٹا ہاں جی میں اس کو بیٹا کیسے بلاتا رہا یہ مجھے ابا جی کیسے بلاتا رہا میری بیوی نے جنا میری بیوی کی ساتھیوں کا دودھ کیا میرے گھر میں چلا میرا آواز آئی تیرے نام یا تیرا نہیں میرا کیوں کر نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میری پشت سے پیدا ہوا میری بیوی نے جنم دیا میرے گھر میں پلا میری گود میں پلا میرے کندھوں سے کھیلا ابا کہہ کر بلاتا رہا میرا کیوں نہیں بنا نہیں سمی آلک میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے جی کیسے نہیں فرما عملوں میرے نبی تیرے عمل اور ہے اس کے عمل اور ہے تیرے عقیدے اور ہے اس کا عقیدے اور ہے تیرا اعتقاد اور ہے اس کا اعتقاد اور ہے ہاں، میرے نبی بات سن لو اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا تک علیم صلاح یہ اتنا پکا مشرق ہے یہ اتنا بڑا پکا ٹاکر ہے اگر زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی آئی کی قدم شادی ندی اتار لوں گا جی، میرا پشتم یاد کر سارے نو سو برس کوئی کھانے والا نبی ہوں میری ادیت ختم ہو گئی میری جان ختم ہو گئی میں نے پچاس کم ہزار کو تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو گرام میں آ گئے فرمایا میرے منہ اگر اور گنا ہوتا میں معاف کر دیتا اور گنا ہوتا میں معاف کر دیتا اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں میری خیرت کے خلاف کے خلاف ہے ایسا ہوگا بھی آئیزوں ہوگا یاد رکھو یہ میرا اتنا مضبوط بنتا ہے میں مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سزا وقت اتار لوں گا مگر میں ہر جد نہ کروں گا پتا چلا خدا سے مزید صرف ایک ایسی بڑی لانت ہے اور اتنا عظیم گنا ہے کہ خدا اسے معافی نہیں کرتا اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پرور دیدار ناراض ہوگا آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے نبی سے بڑا حوصلہ مند کون ہو سکتا ہے ہمارا اعوذ کا ان اسالہ کما لئی تلیبی اور میرے محبوب اور میرے پروردگار تیری سگڑیائی کی قسم تیری رحمت کرم کی قسم معاف کر دے میں ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے کون زبر کرے گا ارے ساڑھے نو سو برس مار کھانے والا ندی سے بند نہیں کر سکا جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی جس کی کھان ختم ہو گئی جس کی فصلوں سورج کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا اور وہ ندی آؤ ارے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے سلا اسلام نے جھولی پھیلا دے اللہ کا اور میرے پروردگار اگر تم نے مجھ سے کرم نہ کیا اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی تو میں باوجود نبی ہونے کے میں پھر اللہ کے حضور میں آگ بھی کرتا ہے اور خدا رنگ ترین جو ہوا بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا بے ناز جو ہوا چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے بنانے رہنے والے خلاق اسلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بار بار دوہرا گیا قوم نے پاگل کہا دیوانہ کہا گمراہ بتایا مارے گرے بازاروں میں میں سے کیے اور خدا بند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی جو کچری میں لکھا قرآن مجید کے اٹھائیس میں ستارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے شادی ہونے کے بعد بیٹے یہ ہو ہی گیا کرتے ہیں بدلا کرتی اللہ کے پیغمبر کا دکھ کو دیکھو السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا کون دشمن برادری دشمن دشمن بیٹا دشمن کروانی دشمن اندازہ لگا علیہ السلام کی جگہ کی چاہ بیتی ہوگی جب گھر ہی نہیں مانتی ہمارا میں کیا آگا شکتی نہیں چلا رہے گا دیکھ کے آئیں گے بات سچی ہے تو نہیں میں دیکھ آؤں پہلے پوچھے کو دیکھ کے آتی ہوں کون بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو لگا کر گیا اور قرآن نے بیٹے کا بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی فلاں کی نسل پوری بھی میں جائے گی جو نبی کی بیوی نبی کا بیٹا نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا تو پھر کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالار کنجی نہیں پکڑا دے گا دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں سے اصل بھی قرآن شریف کا برقع اگر گندی ناڑی میں گڑ جائے پھر بھی قرآن ہے نا بنا سید سید ہے کتے رقص لگا دے لڑائی نماز نہ پڑھے داڑھی مناوے مچھا رکھے شراب کی دنیا بھر کے ایڈ کرے پھر سید کو سید اس کے سید بڑے میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صفائی صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے ارے یہ تو کاخری اب اصل کو سید اصلی ملتا نہیں وہ شاہ صاحب سے مر گئے شاہ صاحب رہ گئے جس ہاں، نے بخاری کو دیکھا ہے نا ذرا گردن کا دکھاؤ سید وہ ہوتا اصل دیکھو خدا یاد آ جائے اور یہ ہمارے علاقے سے ہمارے ملک سے جتنے جانا ایمان سے بڑے بڑے دانت تیرا ناک کنگی چندی آنکھیں بگڑا ہوا تیرا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے دھانے میں دل کے آئے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا ورنہ خریدے اللہ اللہ اللہ سید تو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے سید خود ننگا ہے دوسروں کو پہناتا ہے سید خود کھڑا ہو کر کرتا ہے ہے دوسروں کو آرام کراتا یہ اچھے صحیح تو ہمارے زمان میں باغے پھرے دنیا کے پیچھے نہ نماز نہ روزہ نہ نہ نہ قرآن دین ایمان نہ کلمہ نہ لینا نہ دینا بلوا خدا بھی خدا ہی ہے سارے اگر تم سید بھی ہو تو ساتویں نسل ہوگی میں نے مدی کی کا یہ آدمی کا کوئی کون ہوتا ہے دادا تیری نسل تیسری پینتیسویں تیسری پہ ہوگی میں نے مدی کے بیٹے کا یہ آدمی کیا تو کون ہوتا ہے یہاں تو امال کی بات ہے کردار کی بات ہے کردار بناؤ امال اچھے کرو پھر چاہے قوم کا فقیر ہو قوم کا میراقی ہو قوم کا شیخ ہو راجپوت ہو کوئی بھی ہو یہاں کا امان دیکھے جائیں گے اگر امان غلط ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا خدا بند کریم پرانے کریم سنا کے کر آپ کو خبردار کر رہے ہیں آگاہ اور متنوع کرتے ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں دیکھو فلاں برباد ہوئے فلاں کا بیڑا غرق ہوا تم بچ جاؤ تم بچ جاؤ اللہ ہماری خیر خائی کرتے ہیں خدا بندہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کے ربنا هب لنا من وذرياتنا قرة نہ واجعلنا للمتقين نام اللہ مہینہ نسل الخیرات کر کر چکر چل مل کر چبدر مساطی لال لہ ہمسن کے لتاؤں کو معاف کرنا یا اللہ پوری مخلوق کو ہدایت عطا کرنا یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا لایا دین سمجھنے کی اور اس کے عمل کی توفیق عطا کرنا یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے راہ ہدایت بنا ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا کرنا سب بیماروں کو شفا عطا کرنا سب کے مشکلوں کو آسان کرنا سب کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرنا حاجی آج صاحب کراچی کے ہمارے بڑے دوست ہیں بیمار ہے اللہ تکائے کام لاج لمبے قبر آتا فرمائے فرمائے حسین ہے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا فوٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ بچارے کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ تاکہ اس کے چشمہ دکان کو زمین کے بندے پتا فرمائے غلام حسین اور یہ تمام ساتھی کئی آدمی مقدموں میں پریشان اللہ تاکہ رہائی بچے فرمائے خدا بندہ دور کے نزدیک سے جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں امداد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال جان برکت عطا کرنا عماری قیامت کا دن جب کوئی چیز کام نہ آئے علا اللہ عالمی اس دن یہ خدمت بن کے مجاق بن جائے یا اللہ اس کو بلند کرنے والوں کو بلند کر دے اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کرنا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دے قیامت تک اس کو آباد کرنا اللہ ہم سب کے ماں باپ کے لیے بخش کا ذریعہ بنا را المین مسجد کو ہماری کیا کاریوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے عالم مدرسے کو رات دن کی ترقی عطا فرما کرو علامین کے مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں سب کے و دان برکت عطا کرنا سب کے روزی رزق میں برکت عطا کرنا سب کے و دان میں مساط عطا کرنا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سے فکروں کو جنگ میں بھر دو الامین کے اولاد کو اولاد عطا کرنا ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں سب کا نمازی بنا وقت ایمان کی دولت عطا فرما رالم العالمین کلمے کی دولت عطا فرما اے اللہ موت قبر اثر کو اچھا کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی میں کی فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے ربنا تقبل منا انکم تسمیع العلیم وتب علينا انکم تواب الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ